سید نابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا پانچ فسق سے کم کھجوروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں چاندی کے پانچ وقیوں سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں اور پانچ اونٹوں سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں حدیث نمبر چونتیس سو چھ مسند احمد